کون سکھاتا ہے نہروں سے آسمان گونج اٹھا اپنا بولیا بستر باندھ لو ایپل آف مائی آر وہ میری آنکھ کا تارا ہے in this world everybody wants to bring this کون ہے دنیا میں ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے نو ہے موبائل آج کل موبائل خوب دکھ رہے ہیں سائلنس کنسنٹ خاموشی پر رضامندی ہے نیور انڈر اسٹیمیٹ دا دشمن کو کبھی کم نہیں سمجھو آلویز ٹھیک ہوتی ہے ہینڈسم ہینڈسم گرل خوبصورت ہے وہ جو خوبصورت کام کرے اے تھنک از ویلو اکلام جنگل میں موتی کی قدر نہیں ہوتی ہیلتھ از ویل تندرستی ہزار نعمت ہے نو پین نو گین جسم کو تکلیف کے بغیر کام نہیں ہوتا ٹائم ون گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جو ہے تو برستی نہیں دوست بری ہے جو مصیبت میں کام آئے اور اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں حقیقت کا ہوتا ہے ٹوتھ lies at the bottom of a well موتی گہرے سمندر میں ہوتا ہے ون لائز اندر کانٹے سے کانٹا نکلتا ہے نیم حکیم خطرے جان گیو لوس اینی آن خدا دو دشمنی کرو روٹ از بیٹر سچی بات سب کو کرنی لگتی ہے ہارڈ ورک اور محنت سے محنت ہی سب سے بڑی دولت ہے ہے منی ٹیک منی پیسوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے اور ہمیشہ جاگیروں کو اپنے سے دور رکھو فوڈ لے کھانا پوری طرح چبا کر کھاؤ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اپنا وقت برباد نہ کرو از دا بیسٹ پالیسی ایمانداری سب سے اچھی